ابن ابی لیلہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نماز اور روزے کے حوال میں تین تین تبدیلیاں آئی ہیں نصر نے تفصیل سے حدیث بیان کی اور ابن مزنہ نے اس میں سے صرف نماز کے متعلق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اس تیسرے حال کی تفصیل اس طرح بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے اور تیرہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تب اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ قد نرى تقلب وجهك في السماء بے شک ہم آپ کا آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھانا دیکھتے ہیں تو ہم بھی ضرور آپ کا رخ آپ کے پسندیدہ قبلے کی طرف کر دیں گے تو آپ اپنا منہ مسجد حرام کی جانب کر لیجئے اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اسی کی طرف کیا کرو نازل فرمائی الغرض اللہ تعالی نے آپ کا رخ کعبے کی طرف پھیر دیا اور ابن مزنہ کی حدیث یہاں مکمل ہو گئی اور نصر بن مہاجر نے صاحب خواب کا نام ذکر کیا اور کہا کہ عبداللہ بن زید کے پاس ایک آدمی آیا جو کہ انصار میں سے تھا اسی نصر کی روایت میں ہے چنانچہ وہ آدمی خواب میں قبلہ رخ ہوا اور کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ الہ الا اللہ اشد ان محمد الرسول اللہ اشد ان محمد الرسول اللہ حیا دو بار حی علی الفلاح دو بار اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پھر کچھ دیر ٹھہرا پھر کھڑا ہوا اور اسی طرح کہا مگر حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب بلال کو بتاؤ چنانچہ بلال نے اذان کہی اور روزے کے بارے میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے تین روزے اور کا روزہ رکھا کرتے تھے تب اللہ تعالی نے حکم نازل فرمایا کتبہ تم پر روزے رکھنے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ گنتی کا ایام ہے تو جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں تو دوسرے دنوں میں ان کی گنتی پوری کرے اور جو اس کی طاقت رکھتے ہیں اور روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو ان پر ایک مسکین کا تعام ہے چنانچہ جو چاہتا روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا چھوڑ دیتا اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتا اور یہ اس کے لیے کافی ہوتا تھا یہ ایک حال ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا شہر رمضان انزل فيه القرآن رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت ہے جس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں اور حق کو باطل میں فرق کرنے والا ہے سو تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا مسافر تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے اس سے لازم آیا کہ جو اس مہینے کو پائے اور مقیم ہو روزہ رکھے اور مسافر قضا ادا کرے بوڑھا کھوسٹ اور بڑھیا جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے ذمہ کھانا کھلانا ہوا چنانچہ حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ آئے اور وہ سارا دن کام کرتے رہے تھے اور نصر بن مہاجی نے حدیث بیان کی سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ سو سات